سفیان نے مقدام بن سے سے باقی ماندہ سابقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواق سے آغاز فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکانوے